سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا ایک قمیص تھی جس میں آپ فوت ہوئے تھے اور نجرانی حلہ تھا حلہ دو کپڑوں کا ہوتا ہے حدیث نمبر اکتیس سو پندرہ مسند احمد